ایک دل میں اللہ ہو اور ایک دوسرے دل میں غیر اللہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے ہر جسم میں ایک دل بنایا ہے اور ایک دل صرف ایک کے لیے ہے صرف ایک دل ایک کے لیے ہے یا اس میں اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا کسی کے جسم میں ہم نے دو دل نہیں بنائے کہ ایک میں اللہ ہو دوسرے میں غیر اللہ ہو دل ایک ہے ایک کے لیے ہے الہکم الہ واحد تمہارا الہ تمہارا خدا ایک ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وحدہ لا شریف ہے وہی حی ہے وہی قیوم ہے ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے قیوم ہے ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے من مجھے ذکر ہو رہی ہے تھکتا نہیں ہے وہ کائنات کے سنبھالنے سے تھکتا نہیں ہے اور وہ اس جیسی کائنات بنانے سے آجز نہیں ہے پھر بنا سکتا ہے ملم یا خلق ہند نہ بے قادر اللہ یخل و جو کام ہوا ہے وہ تھکا نہیں اور ایک جیسی کائنات کئی کائنات بنانے پر قادر ہے بلا وہ خلاق العلیم کیوں نہیں وہ تو خلاق العلیم ہے اولم ان السماوات والارض کیا آپ غور نہیں کرتے یہ آسمان و زمین میں ملا کے کانتا رت خان یہ بند ہڈی کی طرح تھے فتق نہ ہوگا یعنی ہم نے اس میں دھماکہ کیا فتک نہ ہوما پھر اس میں سے چیزیں یہ پھٹی تو جس جس چیز میں میں نے جو جو استعداد رکھی تھی وہ بن گئی کچھ آسمان بن گئے کچھ چیزیں زمین بن گئی کچھ چیزیں پانی بن گئی پہلے ایک بند ہڈی کی طرح ایسے گول گیند کی طرح تھا یہ سارا مواد ففتک نہ ہوما پھر ہم نے اس میں دھماکہ کیا پھر کچھ چیزیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی کچھ چیزیں آسمان بن گئی کچھ زمین بن گئی کچھ پانی بن گئی کچھ جرم ایسے نورانی تھے چمکیلے تھے وہ تارے ستارے بنے کاکشاں بنے سورج بنے چاند بنے اس طرح میں نے کائنات بنا دی فتقنا وجالنا من الماء کل ہائی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا تو کیا آپ غور نہیں کرتے پھر ہم نے مخلوق بنا کے اشرف المخلوقات کی بنیاد رکھی رب و کل الملا ہم نے فرشتوں کو کہا تھا یہ ذکر بھی سن لو ہم نے فرشتوں کو کہا تھا انی جائل الارض خلیفہ اب میں اپنے مخلوق میں سے ایک اشرف المخلوق ان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کا کام ہے اپنے مالک کا کام کرے تو حضرت انسان اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ سارے کام کرے معلم آدم الاسماء اللہ پھر اللہ پاک نے ہر چیز کے نام سکھلا دیے جتنے علوم آپ پڑھتے ہیں وہ اپنے نام سے اپنے اپنے نام سے متعارف ہیں اپنے اپنے نام سے منظمت ہیں بیا لوجی ہے کتنے لوجیاں ہیں تو یہ تو نام ہے اس نام میں وہ سارا کچھ بند ہے اس طرح اور بھی علوم ہے نحو ہے صرف ہے اب نحو جو ہے وہ ایک, ایک علم کا نام ہے اس نام لیتے ہی وہ سب کچھ آ جائے گا اس کی ایک ہزار کتاب ہے اس میں ایک ہزار قانون ہے اس میں کئی ہزار مثالیں ہیں اس میں کئی ہزار ضابطے ہیں اس نحو کے نام لینے سے وہ سب اس میں آ گئے صرف ادب منطق فقہ حدیث تفسیر یہ علوم کے نام ہیں تو اس نام کے اندر وہ سب کچھ ہے تو علوم ہر ہر علم اپنے اپنے نام میں منظمت ہوتا ہے اس طرح جو جدید علوم ہیں اور ابھی ہوں گے کیا مطلب نئے سے نئے نئے سے نئے علوم ڈاکٹری ایک شعبہ ہے طب پھر اس کے ہر انسان کے اپنے اپنے آغاز کے سپیشلسٹ ہیں تخصص ہے یہ کون سا ڈاکٹر ہے کہتے ہیں جی ڈاکٹر تو مکمل ہے باقی یہ کان گلا ناک کا اسپیشلسٹ یہ یہ امراض سینہ کا اسپیشلسٹ یہ یہ دماغ کا ہے یہ پٹھوں کا ہے تو ہم نام لے رہے ہیں اس نام میں ایک بہت بڑی وسط مت نہ ہی قائد تصور ہے تو میرے اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے تو وہ صرف نام ہی نہیں تھے نام کے اندر جتنی مانویت جتنی وسعت اور جتنے اس میں علوم ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے تھے آدم علیہ السلام میں یہ وجہ ہے آدم سے بننے والے اولاد وہ جس علم کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ علم اس کو آ جاتا ہے اگر وہ علم آدم علیہ السلام کو ہی نہ ملتا تو اس کا بچہ نہ پڑھ سکتا اور صرف اتنا ہے وہ ان کے شعور میں نہیں تھا لا شعور میں تھا حاصل یعنی اگر اس وقت آپ ان سے کمپیوٹر کا نظام پوچھتے ہو بتا دیتے ہو یہ جی، کیا ہوتا ہے بتا دیتے تو اللہ نے فرمایا و آدم السما و علامہ آدم السما کلّہ سب کے سب متک آنے والے علوم نام اس لیے لیا کہ علم منظمت ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ آپ کہیں گے اپنے آپ کا جو کورس ہے اس کا نام کیا ہے انجینئرنگ انجینئرنگ کہ میں نے کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی اگر سمجھ جائے گا الگ سے لے کر یہاں تک اس نے کیا پڑھا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو میں نے انجینئر کرم دے دیا بس اب ان میں انجینئر آ گئی اب فرشتے کورے تھے ان کو پتا کیا کیا ہوتا ہے انجینئر اب وہ پڑھنے کو نہیں آتا اللہ نے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو جو علوم دیے اب ساری اولاد کو آتے شرط انسانی ہے

ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے حضرت انسان کو یہ عزت عطا فرمائی وعلم آدم الاسماء کلہا پھر دوسرا اعزاز کہ امتحان میں کامیابی ثم الملائکہ فرشتوں امتحان دو وہ فیل ہو گئے اے آدم تو بتا وہ سناتے گئے اللہ نے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی اب حضرت انسان اللہ کے دی ہوئی اس نعمت کو نعمت کی قدر کرے وہ قدر والا ہو جاتا ہے اگر بیٹھی ہیں تو میں پندرہ بیس منٹ میں سن لیتا ہوں عزت اور اس شرف کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے وہ یہ ہے بس بال نفسک مان والعشی تو آج سوال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے تو اللہ والے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تمہیں فائدہ ہوگا ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اتنا کہیں کہ قرآن میں ہے بیٹھو بس پھر نفسک والعشی کہ جو صبح و شام میں اللہ کے ذکر میں یاد میں کام میں رہتے ہیں تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ پابند رکھو صبر سے بیٹھو صبر کا مفہوم ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کے اپنے ضروریات اور مجبوریوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھو تو فائدے کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک کا حکم ہے دوسرے مقام پر ہے کونو ما صادقین صادقین کے ساتھ ساتھ رہو اب تیسرے مقام پر ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یقین کرو میں اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں محسنین کے ساتھ ہوتا ہوں محسنین منا سنت کی اتباع والے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ میں اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں یہ بتانا مقصود نہیں بلکہ اس میں حکم دینا مقصود ہے کہ تم بھی متقیوں کے ساتھ رہو صرف اتنا مفہوم کہ میں اللہ متقیوں کے ساتھ ہوں جو ہوتا رہے ہم کیا کریں ہم کیا کریں تو صرف اتنا مفہوم بتانا مقصود نہیں اس میں در حقیقت حکم دینا ہے کہ تم بھی متقیوں کے ساتھ رہو اب ایک اگر بچہ پوچھے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں صاحب مذہب ہیں ایک مخلوق اللہ پاک کی آپ کی تقلید کرتی ہے آپ امام وقت ہیں مجتہد ہیں آپ بہلول کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بہلول عالم بھی نہیں اور پورا عقل مند بھی نہیں ہمیں تو وہ کم عقل اور فاتر العقل معلوم ہوتا ہے تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فتح کا کیا جواب دیا یہ جواب دیا جو قرآن میں ہے فرمایا کہ مجھے تو تم مانتے ہو نا ہم ہاں، مانتے ہیں تو دیکھو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اب ایسے سمجھ لو مجھے تم مانتے ہو ہم آپ کو مانتے ہیں تو مجھے دیکھو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اصل میں اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تم مانتے ہو ہاں اللہ آپ کو ہم مانتے ہیں کہا کہ میں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اس جملے میں صرف یہ کہنا مقصود نہیں کہ میں اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہوں سنت والوں کے ساتھ ہوتا ہوں ہوتا رہے ہم کیا کریں ہوتا رہے اس میں ذرا حقیقت یہ بتانا مقصود ہے مجھے تم مانتے ہو نا دیکھو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میری وجہ سے تم ان کے ساتھ بیٹھو تو کتنی زوردار ہے ہوئی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو اپنے نوجوانوں کو میرے پاس لایا کرو میں ان کو سر ڈھانکنے کا نہیں کہوں گا بچوں کو ذرا الرجی ہوتی ہے کہ تم سر سر آئے ہو شلوار دیکھو اپنی پھر بچے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ نہ یہ باتیں سننی پڑیں گی جو داڑھی مٹاتے ہیں وہ سجا سے نہیں آتے یعنی گاڑی کا کہیں گے نہ جاؤ نہ میں کہیں گے کیسے بھائی موچھو نہ کہیں گے ہمیں موچے نہ کہیں گے تو حضرت رحم اللہ فرما تو میں کچھ نہیں کہوں گا سر ڈھانکنے کا نہیں کہوں گا ٹکنے زہر کرنے کا نہیں کہوں گا حتیٰ کہ میں نماز کا بھی نہیں کہوں گا نماز پڑھو صرف اتنا کہوں گا میرے پاس آیا کرو اب یہ پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ قرآن و حدیث کی مفاہیم ہے اور بزرگان دین کی یہ تصور یہ خیالات ہیں مکنتیس کو مکنتیس کے ساتھ رکھو اور گھساؤ وہ مکنتیس بن جاتا ہے نہیں بنتا تو صفت آ جاتی ہے اس میں تو ایک حضرت انسان میں وہ صفت کیوں نہیں آئے گی بالکل آئے گی پیمند کاری کا جب پہلے پہلے انکشاف ہوا کہ دیکھو ہم نے ایک بیر کو پیمت کیا دوسری بیر سے تو وہ بیر آنے لگے تو اس کو بڑا سائنسدان کہا گیا اور زمین پہ اس کی بڑی شہرت ملی میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا حالانکہ یہ درختوں کی کاری تھی اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں انسانوں کی کاری بتا دی اگر عمر کون تھے اس پیرکاری سے سابی بنے اور پھر آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کاری سے جو فاصق فاجر ہوتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں تو حضرت اللہ پاک نے حضرت انسان کو یہ شرف یہ عزت عطا فرمائی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مجلس میں فرشتے فرشتے چلتے پھرتے رہتے ہیں جب اس قسم کی مجلس ملے جس میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کے حبیب کے کام کی بات ہو رہی ہو تو فرشتے اس کے نام لکھ لیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں ان پر راضی ہو گیا میں نے انہیں معاف کر دیا دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ فنا صاحب جو آئے بیٹھے تھے وہ اپنے کام کے لیے آئے بیٹھے تھے وہ ذکر اللہ کے لیے نہیں آئے تھے تو اللہ پاک فرمائیں گے ہم جولا صاحب یہ ایسی مجلس تھی لا یشقا جلیس ہوں تو اگر اپنے کام کے آ کر بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی اسی میں شمار ہوگا سب کہو اللہ سارے کہو اللہ زور سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ میرے اللہ کا نام کیسا پیارا ہے ماشاء اللہ پھر یہ ایک انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں لگا ہوا ہوں مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا وہی کہ وہی کھڑا ہوں میں جب اپنے اوپر نظر ڈالتا ہوں میں تو وہی کہ وہی کھڑا ہوں تو مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فرماتے ہیں ہاں۔ یا بد او را نیا بد جست می کنم آپ فرق سمجھتے ہیں پورا یا بد پورا نیا بد ندو می کنم حاصل آید یا نیا ید آلو می کنم اس کو حاصل کر سکوں یا اس کو حاصل نہ کر سکوں جستجو میں کرتا رہوں گا وہ مجھے ملے وہ مجھے نہ ملے آرزو کرتا رہوں گا سب کہو اللہ اللہ ہم تو طلب کے قائل ہیں منزل سے ہمیں کام نہیں رہنما جو ملتا ہے وابستہ منزل ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک مدت ہوئی مدت ہوئی ایک سودائی نے ساز سلاسل چھیڑا تھا مدت ہوئی ایک سودائی نے ساز سلاسل چھیڑا تھا مدت ہوئی ایک سو دائی نے جب سلا ساز سلا سل چھیڑا تھا اب دیکھیے اب دیکھیے جب زندہ میں ایک سو سلا سل ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہر ظرف ہو جائے قابل ہر ظرف ہو جائے قابل غم جانا کا امین ہر ظرف ہو جائے قابل غم جانا کا امین سینے سے لگا لو دیوانو یہ غم بمشکل ملتا ہے سینے سے لگا لو دیوانو یہ بمشکل ملتا ہے سنا وہ جس میں ہے نا جی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہاں Thank you. ہاں، ساری عیش و عشرت ہو گئی حشمت دنیا سے نفرت ہو گئی زر زمیں زن سب سے وحشت ہو گئی دور سب تیری شکایت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب کسی شے میں نہیں لگتا ہے دل جی یہ کہتا ہے کسی سے بھی نہ مل بس رہے تیرا تصور مستقل نقش دل پر تیری صورت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی کیسا تو نے مجھ پہ کرم یہ کر دیا سارے عالم کو دیا میں نے بھلا کیسا تو نے مجھ پہ کرم یہ کر دیا سارے عالم کو دیا میں نے یاد کچھ آتا نہیں تیرے سوا ماں سوا سے ایسی غفلت ہو گئی ماں سوا سے ایسی غفلت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی ذکر تیرا تیری یادیں ہیں مدام ذکر تیرا تیری یادیں ہیں مدام تیرے قصے تیری باتیں تیرا نام ذکر تیرا تیری یادیں ہیں مدام تیرے قصے تیری باتیں تیرا نام ہے یہی میرا وظیفہ صبح و شام کار دنیا سے بھی فرصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی آفتاب زندگی گہرا گیا پھول سا چہرہ میرا مرجھا گیا آفتاب زندگی گہنا گیا پھول سا چہرہ میرا مرجھا گیا اب تو آجا دم لبوں پر آ گیا تجھ سے دوری ایک قیامت ہو گئی تجھ سے دوری ایک قیامت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی عمر گزری کرتے کرتے انتظار جانب در دیکھتا ہوں بار بار عمر گزری کرتے کرتے انتظار جانب دل دیکھتا ہوں بار بار اب تو آ جا میری جا پر نثار تجھ کو دیکھے ایک ایک ہو گئی تجھ کو دیکھے ایک مدت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلمت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ Ya Allah. Ya Allah.